بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اسٹوڈنٹس میرا نام یاسر دانیال خان ہے میں آپ کی خدمت میں سسٹم پروگرامنگ کے ٹینتھ لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں لاسٹ لیکچر کے اندر ہم نے انٹرول ٹائمر کے بارے میں ڈسکس کیا تھا ہم نے دیکھا تھا کہ انٹرول ٹائمر کو کس طرح سے پروگرام کیا جا سکتا ہے ہم نے بات کی تھی کہ انٹرول ٹائمر کلاک جنریٹر کی پی کلاک فریکوینسی یعنی کہ پیرافرل کلاک فریکوینسی کو آگے ڈیوائڈ کر سکتا ہے اور انٹرول ٹائم میں ڈیوائڈ کر کے جو فریکوینسی جنریٹ ہوتی ہے اس کو ایز آؤٹ پٹ جنریٹ کرتا ہے اس طرح سے interval timer three channels support کرتا ہے تینوں چینلس سائملٹینیسلی ورک کر رہے ہوتے ہیں اور ہر چینل کے اوپر آپ کو ڈفرینٹ فریکوینسی ریسیو کر سکتے ہیں چینل زیرو ہم نے بتایا تھا کہ آئی آر کیو زیرو کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتا ہے جس کی وجہ سے انٹرپٹ ایٹ کی آکرنس ہوتی ہے ہر one eighteenth of a second کے بعد اس کے اندر ڈیوائزر ویلیو زیرو لوڈ کی جاتی ہے جو پیرافرل کلاک فریکوینسی ہے 1.193 پوائنٹ ہرٹز اس کو اگر ڈیوائڈ کیا جائے ود 65536 تو آپ کے پاس تقریباً ویلیو آتی ہے 18.2 کے قریب تو اسی طرح سے یہاں پہ جو ڈوائزر ویلیو لوڈ کی جاتی ہے چینل زیرو پہ وہ زیرو لوڈ کی جاتی ہے زیرو اگر ڈوائزر ویلیو لوڈ کی جائے تو اس کیس کے اندر بیسک فریکوینسی ڈوائڈ ہوگی 65536 سے اس کے علاوہ جو بھی آپ ویلیو لوڈ کرتے ہیں اسی ویلیو سے اس کو ڈیوائڈ کیا جاتا ہے آپ کو بتایا گیا تھا انٹرول ٹائمرز کے اندر کاؤنٹر کاؤنٹر رجسٹرز رجسٹرز ہوتے ہیں تو یہ کی مدد سے فریکوینسی ڈیوائڈ ہوتی ہے ہے ہے چینل ون جو آپ کو بتایا گیا کہ ڈی ریم کنٹرولر کے ساتھ کنیکٹڈ ہے چینل ون کی جو آؤٹ پٹ ہوتی ہے وہ ریفریش سائیکلس کے لیے یوز ہوتی ہے کہ ڈی ریم کے اندر کیپیسٹرس بہت مائنیوٹ کیپیسٹرس لگے ہوتے ہیں اس سے پہلے کہ وہ ڈسچارج ہو جائیں ان کو ریچارج کرنے کی ضرورت پڑتی ہے جس کو کہ ریفریش سائیکل کہا جاتا ہے تو ریفریش سائیکل پرفارم کرنے کے لیے چینل ون یوز کیا جاتا ہے چینل ٹو آپ کو کہا تھا کہ یوزر کے لیے اویلیبل ہے آپ نارمل سرکمسٹانس کے اندر چینل ٹو کو جیسے مرضی چاہیں یوز کر سکتے ہیں چینل زیرو اور چینل ون کے ساتھ اگر آپ کو چینج کریں گے تو مے بی پاسبل ہے کہ آپ کا سسٹم جو ہے ہینگ کر جائے چینل ٹو آپ کی ایکسپیریمنٹ کرنے کے لیے اویلیبل ہے چینل ٹو کے ساتھ آپ کوئی بھی کسی بھی طرح کا ایکسپیریمنٹ کر سکتے ہیں عام طور پہ چینل ٹو کنیکٹڈ ہوتا ہے پی سی اسپیکر کے ساتھ پی سی کے اندر ایک چھوٹا سا اسپیکر لگا ہوتا ہے جس کے ساتھ اس کی آؤٹ پٹ کنیکٹڈ ہے آپ چاہیں تو اس آؤٹ پٹ کو کسی موٹر وغیرہ کے ساتھ بھی کنیکٹ کر سکتے ہیں انٹرول ٹائم ڈفرینٹ موڈس کے اوپر ورک کرتا ہے کچھ موڈز جو ہیں وہ اسپیکر کے اوپر آؤٹ پٹ جنریٹ کرنے کے لیے یوز ہوتے ہیں کچھ موڈس میں بھی موٹرز کو کنٹرول کرنے کے لیے یوز ہوتے ہیں ہم نے پھر بعد میں چینل ٹو کو پروگرام کیا تھا چینل ٹو کو پروگرام کرنے کے لیے ہم نے پہلے دیکھا تھا کہ کمانڈ رجسٹر کے اندر آپ کو پہلے کمانڈ بائٹ لوڈ کرنا پڑتا ہے کمانڈ بائٹ میں آپ یہ اسپیسیفائی کرتے ہیں کہ آپ نے کون سے چینل کو پروگرام کرنا ہے بائٹ لوڈ کرنا ہے یا ورڈ لوڈ کرنا ہے as a divisor value low byte load کرنا ہے یا ہائی بائٹ لوڈ کرنا ہے یا پورے کا پورا ڈیوائزر ورڈ لوڈ کرنا ہے اس کے علاوہ آپ یہ بتاتے ہیں کہ کون سے موڈ کے اندر انٹرول ٹائمر کو یوز کرنا چاہتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ انٹرول ٹائمر کے انٹرنل رجسٹرس کو آپ ایز اے بائنڈری کاؤنٹر کے طور پہ یوز کرنا چاہتے ہیں یا as B C D counter کے طور پہ یوز کرنا چاہتے ہیں یہ ساری چیزیں اسپیسیفائی کر کے کمانڈ رجسٹر کو بتا دی جاتی ہیں کمانڈ رجسٹر پروگرام ہو جاتا ہے اس کے بعد چینل کا جو ایسوسیڈ پورٹ ہے اس پورٹ کے اوپر آپ ڈیوائزر ویلو کو لوڈ کر دیتے ہیں ڈیوائزر ویلو 16 بٹ کی ہے جبکہ پورٹ 8 بٹ کا ہے تو اگر 16 بٹ کی ویلو لوڈ کرنی ہے تو کیسے لوڈ ہوتی ہے یہ سیریلی لوڈ ہوتی ہے بائٹ بائی بائٹ لوڈ ہوتی ہے بائٹ بائی بائٹ آپ ڈیوائزر ویلو کو لوڈ کرتے ہیں جو بھی ڈیوائزر ویلو لوڈ کی ہے اس کے اکارڈنگلی آؤٹ پٹ جنریٹ ہونی شروع ہو جائے گی کیونکہ چینل ٹو کی جو آؤٹ پٹ ہے یہ اسپیکر کے ساتھ کنیکٹڈ ہے تو صرف یہی آؤٹ پٹ ایک چیز نہیں ہے جو کہ اسپیکر کو کنٹرول کر رہی ہوتی ہے بلکہ اسپیکر کو آن یا آف کرنے کی ضرورت بھی پڑتی ہے اسپیکر کو کیسے آن یا آف کیا جاتا ہے اسپیکر کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک اور پورٹ یوز کیا جاتا ہے جس کا ایڈریس ہے sixty one hex sixty one hex کے least significant two bits use کیے جاتے ہیں ان میں سے ایک بٹ اسپیکر کو آن یا آف کرنے کے لیے یوز ہوتا ہے اور دوسرا اس کو انٹرول ٹائمر سے کنیکٹ کرنے کے لیے یوز ہوتا ہے آپ دونوں کو سائملٹینیسلی اگر ون کر دیں تو اسپیکر آن بھی ہو جائے گا اور انٹرول ٹائمر کے ساتھ کنیکٹ بھی ہو جائے گا اگر انٹرول ٹائمر آلریڈی کوئی ایک سرٹن فریکوینسی جنریٹ کر رہا ہے چینل ٹو کے اوپر تو یہ آؤٹ پٹ اسپیکر کی ان پٹ بنے گی اس کیس کے اندر جو بھی آؤٹ پٹ آ رہی ہے اس فریکوینسی کی آواز اسپیکر میں سے آنی شروع ہو جائے گی اس طرح سے اسپیکر ساؤنڈ جنریٹ کرنا شروع کر دے گا آپ جو بھی چاہیں ڈیوائزر ویلو اس کے اندر لوڈ کر سکتے ہیں اگر آپ نے ڈوائزر ویلیو ایک بڑی ڈوائزر ویلیو لوڈ کیا تو اس کیس کے اندر جو فریکوینسی جنریٹ ہوگی وہ لو ہوگی آپ کو پتا ہے لو فریکوینسی کی ساؤنڈ جو ہوتی ہے وہ گریو ہوتی ہے پھر اسی طرح سے اگر آپ نے ڈوائزر ویلیو ایک لو ڈوائزر ویلیو لوڈ کیا تو اس لحاظ سے جو فریکوینسی جنریٹ ہوگی وہ ہائی فریکوینسی ہوگی ہائی فریکوینسی کی وجہ سے جو ساؤنڈ جنریٹ ہوگی وہ آپ کو پتا ہے کہ شرل ہوتی ہے اس طرح سے آپ ڈفرینٹ پچ کی ڈفرینٹ ٹونس آپ کریٹ کر سکتے ہیں اسپیکر کے اوپر ڈفرینٹ ٹونس کریٹ کی جا سکتی ہیں ہم جس لاسٹ پروگرام کے اندر ہم نے ایک طریقہ دیکھا تھا جس طریقے کے تھرو ہم نے اسپیکر کو آن کیا تھا اور اسپیکر میں سے ساؤنڈ جنریٹ کی تھی سیکنڈلی ایک اور میتھڈ ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ اگر آپ اپنے پروگرام میں کسی قسم کا ڈیلے پروڈیوس کرنا چاہتے ہیں تو کیسے پروڈیوس کر سکتے ہیں اس کے لیے بات ہوئی تھی کہ میمری کے اندر ہی کمپیوٹر کی میموری کے اندر ہی کچھ ایریا جو ہے وہ ٹائمر کاؤنٹ ہے ایک ہم نے ڈبل ورڈ کی بات کی تھی یا لانگ اینڈ کی بات کی تھی یہ ٹائمر کاؤنٹ ہے اس ٹائمر کاؤنٹ کی ویلو کو یوز کیا جا سکتا ہے ڈیلے جنریٹ کرنے کے لیے تو ہم نے ایک چھوٹا سا پروگرام بھی بنایا تھا جس کے اندر ٹائمر کاؤنٹ کی ویلو کو ریڈ کرتے تھے اور ریڈ ہوئی ہوئی ویلو کو بائی ایٹین انکریمنٹ کر دیتے تھے اور پھر چیک کرتے تھے کہ ٹائمر کاؤنٹ کب اس ویلو کے ایکولنٹ ہوتا ہے جب اس کے ایکولنٹ ہو جاتا ہے تو یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ ون سیکنڈ پاس کر گیا اس طرح سے ون سیکنڈ کا ڈیلے پروڈیوس کیا جا سکتا ہے ون سیکنڈ تک جب تک وہ اکول نہیں ہوتا وہ ایک لوپ کے اندر پھنسا رہے ایگزیکیوشن آگے کنٹینیو نہیں کرے گی ون سیکنڈ کا ڈیلے آئے گا پروگرام کی فردر ایگزیکشن کے اندر اب اسی ڈیلے کو ہم فردر ایک اور پروگرام کے اندر یوز کرتے ہیں جس طرح آپ سے بات ہوئی ہے کہ آپ ڈفرینٹ ڈیوائزر ویلوز لوڈ کر کے اسپیکر کی پچ اسپیکر کی ساؤنڈ کو چینج کر سکتے ہیں اسی طرح ہم ایک پروگرام بناتے ہیں جو کہ ڈیوائزر ویلو کو آہستہ آہستہ ڈکریمنٹ کر رہا ہے اگر ڈیکریمنٹ کر رہا ہے ڈیوائزر ویلو کو تو اس کی وجہ سے فریکوینسی جو ہے وہ آہستہ گریجولی انکریز ہو رہی ہے اگر گریجولی انکریز ہو رہی ہے تو ساؤنڈ اگر شروع میں گریو ہے تو وہ آہستہ آہستہ شرل ہوتی جائے گی اس پروگرام کے اندر ہم ایک ڈیوائزر ویلو سے اسٹارٹ کریں گے اس ڈیوائزر ویلو کو گریجولی ڈیکریمنٹ کریں گے اور اس کو انٹرول ٹائمر کے اندر لوڈ کرتے رہیں گے جو بھی آؤٹ پٹ آ رہی ہے وہ اسپیکر کی آؤٹ پٹ بنتی رہے ان پٹ بنتی رہے گی اسپیکر میں سے جو آؤٹ پٹ آئے گی وہ جو فریکوینسی چینج ہو رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ چینج کرتی جائے گی یعنی کہ شروع میں گریو ہوگی اور آہستہ آہستہ شرل ہوتی جائے گی اور جب اسپیکر میں سے ساؤنڈ جنریٹ ہونی شروع ہوگی تو ہم کچھ تھوڑا سا ڈیلے دیں گے تاکہ ساؤنڈ تھوڑی دیر کے لیے آڈیبل ہو اگر ایک دم سے پھر سے فریکوینسی چینج کر لیں گے تو وہ مے بی پچ کسی کو بھی ساؤنڈیبل آڈیبل نہ ہو تو اس کو آڈیبل کرنے کے لیے تھوڑا سا ہم بیچ میں پاز کریں گے تاکہ اگر ایک فریکوینسی کی آواز اس میں سے آ رہی ہے تو تھوڑی دیر میں تھوڑی دیر کے لیے وہ اس میں سے آواز آئے تاکہ سننے والے کو پتہ لگے کہ یہ اس پچ کو وہ فیل کر سکے تو آئیے یہ پروگرام دیکھتے ہیں اس پروگرام کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے ایک لانگ انٹیجر پوائنٹر ڈکلیئر کیا ہے ٹائم کے نام سے جس طرح سے لاسٹ پروگرام کے اندر کیا تھا اور اس کو انیشل ویلیو سائن کیا 40 سیگمنٹ اور سکس سی آف سیٹ یعنی کہ پوائنٹر کے اندر جو ویلو لوڈ کی ہے فورٹی سیگمنٹ اور six C offset forty colon six پہ جو ویلو پڑی ہوئی ہے جو کہ ایک ڈبل ورڈ ہوتا ہے اس کو یہ انٹیجر پوائنٹ کہہ رہا ہے جس کو کہ ہم اس ڈائریکٹ کے تھرو ریفر کر سکتے ہیں پھر پروگرام کے اندر ہم نے ایک اور انٹیجر لیا ہے ٹی ایکس کے نام سے ٹی ایکس یہ ایک لانگ اینٹ ہے پھر ہم نے ایک انٹیجر uh, لیا ہے ڈیوائزر کے نام سے اس کو انیشلائز کیا ہے with two one F F یہ ہماری انیشل ڈیوائزر ویلو ہے اس ڈیوائزر ویلو کو آگے ہم ڈیکریمنٹ کرتے جائیں گے اور ایک سرٹن لمٹ تک اس کو ڈیکریمنٹ کریں گے اور بار بار ڈیوائزر ویلو کو انٹرول ٹائمر کے اندر لوڈ کرتے رہیں گے تاکہ یہ دیکھ سکیں کہ اب چینج فریکوینسی کا کیا افیکٹ ہو رہا ہے ساؤنڈ کس طرح سے چینج ہو رہی ہے تو آگے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک لوپ ہے اس لوپ کے اندر ہم ڈیوائزر کو کمپیئر کر رہے ہیں وتھ 50 اگر ڈیوائزر گریٹر اور ایکول ٹو 50 ہے تو اس کیس کے اندر اس لوپ کے اندر انٹر ہوگا ادروائز یہ لوپ ٹرمینیٹ ہو جائے گا پھر اس لوپ کے اندر کیا کیا جا رہا ہے انٹرول ٹائمر کے کمانڈ پورٹ 43 تھری ہیگس کے اوپر کمانڈ بائٹ کو لوڈ کیا جا رہا ہے اس کمانڈ بائٹ کی ویلو بی فور ہے بی فور انڈیکیٹ کرتا ہے کہ ہم چینل ٹو کو پروگرام کر رہے ہیں اس کے ڈیوائزر ویلو کے دونوں بائٹس کو لوڈ کر رہے ہیں لو بائٹ اور ہائی بائٹ کو اور موڈ ٹو کے لیے اس کو پروگرام کر رہے ہیں اور اس کو as a binary counter use کر رہے ہیں یہ کمانڈ رجسٹر کے اندر یہ کمانڈ بائٹ لوڈ کرنے کے بعد اب آپ ڈوائزر ویلو کو لوڈ کر سکتے ہیں ڈوائزر ویلو کو کس رجسٹر میں لوڈ کریں گے کس پورٹ پہ لوڈ کریں گے 42 ٹو ہیگس پہ لوڈ کریں گے 42 ٹو ہیگس کس چینل کو کورسپونڈ کرتا ہے چینل 2 کو کورسپونڈ کرتا ہے جس طرح بھی پہلے بات ہوئی ہے کہ چینل 2 جو ہے اس کی آؤٹ پٹ اسپیکر کی ان پٹ بن رہی ہے اور آپ چینل 2 کے ساتھ جس طرح مرضی چاہیں ایکسپیریمنٹ کر سکتے ہیں اب چینل ٹو کے اندر آپ first of all low byte load کریں گے تو اس کے لیے آپ نے ڈیوائزر کا ریفرنس لیا ہے اور اس ریفرنس کو ٹائپ کاسٹ کیا as a character pointer character pointer type cast کر کے اس پوائنٹر پہ پڑی ہوئی ویلو کو گیٹ کر لیا یعنی کہ آپ ڈیوائزر کے لو بائٹ کو ایکسس کر رہے ہیں جو سب سے پہلا بائٹ ہے فرسٹ بائٹ جس کو کہ لو بائٹ بھی کہا جا سکتا ہے لو بائٹ کو ایکسس کر رہے ہیں تو لو بائٹ آپ نے لوڈ کر دیا اس کے بعد پھر نیکسٹ اسٹیٹمنٹ کے اندر اگین 42 ٹو ہیگس کے اوپر آپ ہائی بائٹ کو لوڈ کر رہے ہیں اس کے اندر آپ نے ڈیوائزر کا ریفرنس لیا اور اس کے اندر ون ایڈ کر دیا ڈیوائزر کے ریفرنس کو پہلے ٹائپ کاسٹ کر لیا ایز اے کریکٹر پوائنٹر اور پھر اس کے اندر ون ایڈ کیا جب کریکٹر پوائنٹر کے طور پہ اس کو ٹائپ کاسٹ کرنے کے بعد ون ایڈ کیا تو اب یہ نیکسٹ بائٹ کو پوائنٹ کر رہا تو نیکسٹ بائٹ پہ پڑی ہوئی ویلو کو آپ نے اگین 42 ٹو ہیگس کے اوپر لوڈ کر دیا اس طرح سے پورا ورڈ جو کہ ڈیوائزر ویلو کا ورڈ ہے 42 ٹو ہیگس پہ لوڈ ہو گیا یا پھر چینل ٹو میں لوڈ ہو گیا اب اس ورڈ کی جو کوئی بھی ویلیو ہے اس کے اکارڈنگلی فریکوینسی جنریٹ ہونی شروع ہو جائے گی اور وہ اسپیکر کی ان پٹ بن جائے گی لیکن ابھی اسپیکر میں سے ساؤنڈ جنریٹ نہیں ہوگی ابھی آپ کو اسپیکر کو سوئچ آن کرنا پڑے گا اسپیکر کو سوئچ آن کرنے کے لیے نیکسٹ اسٹیٹمنٹ ہے اس نیکسٹ اسٹیٹمنٹ کے اندر سکسٹی ون ہیگس پورٹ کی ویلیو کو آپ نے ریڈ کیا ہے ان پورٹ کے اسٹیٹمنٹ سے آپ نے سکسٹی ون ہیکس پورٹ کی ویلیو کو ریڈ کیا ہے اور ریڈ کرنے کے بعد اس کو تھری کے ساتھ اور کر رہے ہیں 3 کے ساتھ اور کرنے سے least significant two bits set ہو جائیں گے اور اب جو ویلو آئی ہے اس کو واپس 61 ون پورٹ کے اوپر رائٹ کر رہے ہیں اس طرح سے اسپیکر آن ہو جائے گا اور انٹرول ٹائمر کے ساتھ کنیکٹ بھی ہو جائے گا نیکسٹ جو اسٹیٹمنٹ ہے اس اسٹیٹمنٹ کے اندر ٹی ایکس کے اندر ہم ٹائم کو لوڈ کر رہے ہیں یعنی کہ انیشلی اس انسٹنس کے اوپر جو بھی ٹائم ہے وہ ٹی ایکس کے اندر لوڈ ہو رہا ہے اور پھر ٹی ایکس کو بائی فور انکریمنٹ کر رہے ہیں پھر نیکسٹ وائل لوپ کے اندر ہم ٹائم کو جو اوریجنلی اس وقت ٹائم ہے اور جو ٹائم اس انسٹنس کے اوپر تھا جس کے اندر فور ایڈ کر لیا گیا اس دونوں کو آپ آپس میں کمپیئر کر رہے ہیں اب کوشچن یہ ہے کہ ٹائم کی ویلو اسے گریٹر ہوگی یا لیسر ہوگی آف کورس اسے لیسر ہوگی لیکن ود ٹائم یہ اسے گریٹر بھی ہو سکتی ہے کتنی دیر بعد گریٹر ہوگی approximately quarter of a second کے بعد وہ ویلو سے گریٹر ہو جائے گی کیونکہ ہم نے دیکھا تھا ایک سیکنڈ کے اندر اس کی ویلو بائی ایٹین انکریمنٹ ہو جاتی ہے ہاف اے سیکنڈ کے اندر بائی نائن انکریمنٹ ہو جائے گی اور کوارٹر آف اے سیکنڈ کے اندر تقریباً بائی فور انکریمنٹ ہو جائے گی تو ہم تقریباً کوارٹر آف اے سیکنڈ کا یہاں پہ ڈیلے پروڈیوس کر رہے ہیں جب تک ٹائم کی ویلو سے گریٹر نہیں ہوتی یہ یہاں پہ لوپ کرتا رہے گا ایگزیکشن یہاں پہ ہی رکی رہے گی تقریباً کوارٹر سیکنڈ گزرنے کے بعد یہ ویلو گریٹر ہو جائے گی یہ لوپ ٹرمینیٹ ہو جائے گا لوپ کے ٹرمینیٹ ہونے کے بعد آپ ڈیوائزر کو پھر ڈیکریمنٹ کر رہے ہیں بائی تھرٹی اور اس طرح سے لوپ پھر سے کرے گا اب جب پھر سے کرے گا اب جو ڈیوائزر ویلو لوڈ ہوگی وہ ڈیوائزر ویلو اسمالر ہوگی than two one F F X اس طرح سے ہر آئیٹریشن پہ ڈیوائزر ویلو کم ہوتی جائے گی اگر ڈیوائزر ویلو کم ہوتی جائے گی تو ہر آئیٹریشن پہ فریکوینسی انکریز ہوتی جائے گی یعنی کہ ہر کوارٹر آف اے سیکنڈ کے بعد فریکوینسی انکریز ہوتی جا رہی ہے اگر فریکوینسی انکریز ہوتی جا رہی ہے تو شروع میں جو ساؤنڈ آ رہی ہوگی وہ کمپیریٹیولی گریو ہوگی اور ود ٹائم وہ شرل ہوتی جائے گی آپ اس پروگرام کو رن کر کے دیکھیں رن کر کے جو اس کی آؤٹ پٹ آتی ہے اسپیکر میں سے جو ساؤنڈ آتی ہے اس کا بڑا انٹرسٹنگ آؤٹ پٹ جنریٹ ہوگی یہ ایک بڑا انٹرسٹنگ پروگرام تھا اس پروگرام کے اندر گریجولی فریکوینسی انکریز ہوتی جاتی ہے اور ساؤنڈ چینج ہوتی جاتی ہے اس کی جو آؤٹ کم آتی ہے وہ بھی بڑی انٹرسٹنگ ہے آپ ایک دفعہ اس کو ران کریں گے اور شاید ران کرنے کے بعد خوش ہوں گے اب ہم ایک اور پروگرام کی بات کرتے ہیں اس پروگرام کے اندر ہم اسپیکر کو کنٹرول کر سکتے ہیں اسپیکر کو کنٹرول کرنے سے مطلب یہ ہے کہ اسپیکر کو جب چاہیں آن کر دیں جب چاہیں آف کر دیں اس کے لیے ایک ٹی ایس آر پروگرام بنایا جا سکتا ہے یہ ٹی ایس آر پروگرام اس ٹی ایس آر پروگرام کے اندر ہم کوئی ہاٹ کی رکھ سکتے ہیں کہ اگر کی بورڈ سے یہ کی پریس ہوتی ہے تو اسپیکر کو آن کر دینا ہے یا پھر یہ کی پریس ہوتی ہے تو اسپیکر کو آف کر دینا ہے اس پروگرام کے اندر ہم سمپلی وہی کام کر سکتے ہیں جو ہم نے پہلے کیا تھا کہ انٹرپٹ 15 کی سروس 4 ایف ایکس کو انٹرسپٹ کریں اس کے اندر ہم دیکھیں کہ ہماری جو ریکوائرڈ اسکین کوڈ ہے وہ ہمیں ملی ہے یا کی بورڈ کا اس وقت اسٹیٹس کیا ہے اس کو چیک کریں اگر وہ ریکوائرڈ کی پریس ہوئی ہوئی ہے تو اس کیس کے اندر اسپیکر کو آن کر دیا جائے گا یا آف کر دیا جائے گا آپ چاہیں تو دونوں کے لیے ایک ہی کی رکھیں اور اس کو ٹاگل کر لیں ایوری ٹائم جب بھی وہ کی پریس ہوتی ہے اس کو ٹاگل کر لیں یا دونوں آن اور آن کے لیے الگ رکھ لیں آف کے لیے الگ رکھ لیں جیسے چاہیں آپ کر سکتے ہیں تو اس پروگرام کے اندر ہم یہی کر رہے ہیں انٹرپٹ 15 کی سروس 4 ایف ایکس کو انٹرسپٹ کر رہے ہیں اس کے اندر ہم چیک کرتے ہیں ہماری ریکوائرڈ کی پریس ہوئی ہے اگر ریکوائرڈ کی پریس ہوئی ہے تو اس کیس کے اندر ہم اسپیکر کو آن کر رہے ہیں یا ہم اسپیکر کو آف کر رہے ہیں تو آئیے اس پروگرام کو دیکھتے ہیں سلائڈ پہ اس پروگرام کے اندر دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے ایک انٹرپٹ پوائنٹر ڈکلیئر کیا اولڈ انٹ ففٹین کے نام سے مین پروگرام کے اندر دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے انٹرپٹ ففٹین کو انٹرسپٹ کیا انٹرپٹ ففٹین کا جو پریویس ایڈریس ہے اس ایڈریس کو اولڈ اینڈ ففٹین کے اندر اسٹور کر لیا اور انٹرپٹ ففٹین کے ویکٹر کے اوپر اپنے پروسیجر نیو اینڈ ففٹین کا ایڈریس رائٹ کر دیا اور ایسا کرنے کے بعد پروگرام کو ریزیڈنٹ کر دیا اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں نیو اینڈ ففٹین کے فنکشن کو نیو اینڈ ففٹین کے فنکشن کے اندر ہم سب سے پہلے یہ چیز چیک کر رہے ہیں کہ ففٹین ہیکس کی کون سی سروس انووک ہوئی ہے آپ کو پتا ہے service number A H register کے اندر ہوتا ہے تو ایچ رجسٹر کی ویلو کو کمپیئر کر رہے ہیں فور ایف کے ساتھ اگر فور ایف سروس کر ہوئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ڈیفینیٹلی اے ایل کے اندر اسکین کوڈ ہوگا اس اسکین کوڈ کو ہم کمپیئر کر رہے ہیں ون ایف کے ساتھ یعنی کہ اے ایل کی ویلو کو ہم کمپیئر کر رہے ہیں ون ایف کے ساتھ ون ایف ایس کا اسکین کوڈ ہے اور ایسا کرنے کے بعد دھیان کیجیے گا کہ ہم اس کو اور نہیں کر رہے نہ ہی ہم اینڈ کر رہے ہیں ہم ایکس اور کر رہے ہیں ایکس اور کرنے سے اگر 3 کے ساتھ ایکس اور آپ کر رہے ہیں تو اگر وہ ویلو آلریڈی اگر 0 ہے تو وہ ویلو 1 ہو جائے گی اگر 0 کو 1 کے ساتھ ایکس اور کیا جائے تو وہ 1 ہو جاتا ہے اور 0 کے ساتھ ایکس اور کیا جائے اور اگر 1 کو 1 کے ساتھ ایکس اور کیا جائے تو وہ 0 ہو جاتا ہے اسی طرح سے لی سگنیفیکنٹ ٹو بٹس کو ہم 1 1 کے ساتھ ایکس اور کر رہے ہیں اگر وہ دونوں بٹس آلریڈی 0 ہیں تو وہ ون ون ہو جائیں گے یعنی کہ اسپیکر آن ہو جائے گا اور اگر وہ دونوں بٹس آلریڈی ون ون ہے اس کو ون ون کے ساتھ ایکسور کریں گے تو وہ دونوں بٹس زیرو ہو جائیں گے یعنی کہ اگر اسپیکر آن تھا تو اسپیکر آف ہو جائے گا اگر اسپیکر آف تھا تو اسپیکر آن ہو جائے گا اور اس کے بعد اس میں سے ہم سمپلی ریٹرن کر جائیں گے اور اگر انٹرپٹ 15 کی سروس 4F ایف نہیں کال ہوئی تو اس کے اس کے اندر ہم اصل انٹرپٹ 15 کو انووک کر دیں گے اس پروگرام کے اندر آپ نے دیکھا کہ اس پروگرام کو آپ نے میموری ریزیڈنٹ بنا دیا کی بورڈ ہک کو آپ نے انٹرسیپٹ کیا ہوا ہے یعنی کہ جب بھی آپ کی بورڈ سے کی پریس ہوتے کرتے ہیں انٹرپٹ 15 کی سروس 4 ایف ایکس آ کر ہوتی ہے اس کو آپ نے انٹرسیپٹ کیا ہوا ہے جب آپ ایس پریس کریں گے کی بورڈ سے تو اسپیکر اگر آف ہوا ہوا تھا تو آن ہو جائے گا یا پھر اگر آن تھا تو آف ہو جائے گا یہ بڑا ایک سمپل سا پروگرام ہے اسپیکر کو کنٹرول کرنے کے لیے ابھی ہم نے فیو ایگزامپلس دیکھی ہیں اسپیکر میں سے ساؤنڈ جنریٹ کرنے کے لیے اب اس میں ہم آپ نے ڈفرینٹ ڈاس کے لیے ویڈیو گیمس وغیرہ دیکھے ہوں گے جس کے بیک گراؤنڈ کے اوپر میوزک چلتا رہتا ہے وہ میوزک جو ہے وہ اس پی سی اسپیکر سے ہی جنریٹ ہوتا ہے وہ میوزک کیسے جنریٹ ہوتا ہے وہ اس طرح سے جنریٹ ہوتا ہے کہ جو فریکوینسی جنریٹ کر رہا ہے انٹرول ٹائمر اس کو چینج کیا جاتا ہے ود ٹائم اس فریکوینسی کو چینج کیا جاتا ہے سننے والے کو لگتا ہے کہ ایز اف کے وہ میوزک ہے تو نیکسٹ ہمارا جو پروگرام ہے وہ کچھ اسی طرح کا کام کرنے کا اٹمپٹ کر رہا ہے سرٹن انٹرولس کے بعد وہ فریکوینسیز چینج کر رہا ہے جو بھی اس نے میوزک کی ٹون پلے کرنی ہے اس ٹون کے اکارڈنگلی وہ فریکوینسی کو چینج کر رہا ہے اور فریکوینسی جون جون چینج ہوتی جائے گی ٹون بھی چینج ہوتی جائے گی پھر سرٹن پیریڈ آف ٹائم کے لیے وہی فریکوینسی رہے گی پھر تھوڑے پیریڈ کے بعد فریکوینسی چینج ہو جائے گی اس طرح سے سننے والے کو یہ لگے گا کہ ایز ایف کے میوزک پلے ہو رہا ہے آپ اس کو مور آرٹسٹکلی ڈیزائن کر سکتے ہیں زیادہ ٹونس زیادہ فریکوینسیز یوز کریں اور ٹائمنگز اس کے ڈفرینٹ رکھیں اور اس کو مور آرٹسٹکلی یوز کریں تو آپ طرح طرح کے میوزک جو ہیں اس کی مدد سے جنریٹ کر سکتے ہیں تو آئیے یہ سمپل پروگرام دیکھتے ہیں اس پروگرام کے اندر ہم ایک ڈیوائزر ویلو یوز نہیں کر رہے بلکہ ہم number of divisor values use کر رہے ہیں اس پرٹیکولر پروگرام کے اندر فور ڈیوائزر ویلوز یوز کی جا رہی ہیں ہم نے ان ڈوائز ویلو کو اسٹور کرنے کے لیے ایک رے ڈکلیئر کر لی ہے اس رے کا نام ہے ڈیوائزرس اس پرٹیکولر پروگرام کے اندر اس رے کے اندر فور ایلیمنٹس ہیں آپ چاہیں تو زیادہ ایلیمنٹس رکھ سکتے ہیں سے فار ایگزامپل آپ پورے پیانو کے لیے میوزک رکھ سکتے ہیں تو ہر بٹن کی اگر آپ کو فریکوینسی کا پتا ہے تو اس فریکوینسی کے لحاظ سے آپ اس کی ڈیوائزر ویلیو کیلکولیٹ کریں اور ہر بٹن کی ڈیوائزر ویلیو آپ اس رے کے اندر پلیس کر سکتے ہیں پھر اسی طرح سے ہم سسٹم ٹائمر کو یوز کر رہے ہیں جس کا ایڈریس 40 سیگمنٹ اور سی آف سیٹ ہے اس ایڈریس کو آپ نے ٹائم کے ویریبل کے اندر اسٹور کر لیا جو کہ پوائنٹ ٹائپ ویریبل ہے پریویسلی یہ چیز آپ کر چکے ہوئے ہیں اب یہ پروگرام جو ہے یہ ایک لوپ کے اندر چل رہا ہے وہ لوپ uh, کب ٹرمینیٹ ہوتا ہے جب بھی آپ کوئی کی بورڈ سے کوئی کی پریس کریں گے تو لوپ ٹرمینیٹ ہو جائے گا مین کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کا لوپ اسٹارٹ ہو رہا ہے while not K B hit K B hit کا فنکشن کی بورڈ کے اوپر کوئی کی پریس ہونے کو ڈیٹیکٹ کرتا رہتا ہے اور جو ہی کوئی کی پریس ہوتی ہے تو یہ کنڈیشن جو ہے ٹرو ہو جائے گی اس کو ناٹ کیا گیا ہے ناٹ کرنے سے ٹوٹلی کنڈیشن فالس ہو جائے گی اور لوپ ٹرمینیٹ کیا جائے گا اب جو ہمارا انر لوپ ہے یہ inner loop four times run کر رہا ہے اس کے اندر آئی انیشلائز ہوتا ہے زیرو کے ساتھ اور یہ لوپ چلے گا for I is lesser than four تک یعنی کہ یہ لوپ ان آل زیرو سے اسٹارٹ ہوگا تھری تک چلے گا آئی کے یعنی کہ فور ٹائمس چلے گا پھر اس کے اندر ہم سمپلی یہ کہہ رہے ہیں کہ چینل ٹو کے اوپر ڈوائزر ویلو لوڈ کر رہے ہیں انٹرول ٹائمر کو پروگرام کر رہے ہیں اسپیکر کو آن کر رہے ہیں جو ہم نے پہلے ڈوائزر ویلو لوڈ کیا ہے وہ ڈوائزر آئی لوڈ کیا ہے فرسٹ آئیٹریشن پہ آئی کی ویلو زیرو ہے تو ڈوائزر زیرو کے اوپر جو ویلو پڑی ہوئی ہے وہ لوڈ ہوگی پھر اسی طرح نیکسٹ آئیٹریشن کے اوپر ڈوائزر ون کے اوپر جو ویلو پڑی ہوئی ہے وہ لوڈ ہوگی نیکسٹ آئیٹریشن کے کے اوپر اوپر ٹو جو پڑی ہوئی ہے وہ لوڈ ہوگی اینڈ سو آن اور جب یہ لوپ ٹرمینیٹ ہوگا اس لوپ کے ٹرمینیٹ ہونے کے بعد اگین آئی کی ویلو انیشلائز ہو جائے گی بائی زیرو اور پھر کیونکہ یہ نیسٹڈ ہے جب تک کی بورڈ سے کی نہیں پریس ہوتی تو یہ لوپ پھر سے ایگزیکیوٹ ہونا شروع ہو جائے گا یعنی کہ اس لوپ کے اندر فور ٹونس پلے کی جاتی ہیں فور ڈفرنٹ ڈیوائزر ویلوز آپ لوڈ کر رہے ہیں اور ہر ٹون کو آپ ٹائم دے رہے ہیں تقریباً کوارٹر آف اے سیکنڈ کا دیکھیں اسپیکر کو آن کرنے کے بعد جہاں پہ پورٹ سکسٹی ون ہیگس کے اوپر آپ نے پورٹ سکسٹی ون کی ہیگس ویلو ریڈ کر کے تھری کے ساتھ اور کی ہے اور واپس سکسٹی ون ہیگس کے اوپر رائٹ کر دیا اس کے بعد ہم ٹی ایکس کے اندر ٹائم ریڈ کرتے ہیں اور ٹی ایکس کے اندر فور ایڈ کر دیتے ہیں اور پھر ہمارا ایک وائل لوپ ہے جو کہ لوپ کرتا رہے گا for quarter of a second تقریباً کوارٹر آف اے سیکنڈ کے لیے لوپ کرتا رہے گا اس طرح سے ایک tone for quarter of a second play ہو سکے گی پھر آئی بائی ون انکریمنٹ ہو جائے گا پھر next tone again for a quarter of a second play ہوگی پھر next tone again quarter of a second کے لیے پلے ہوگی اس طرح فور ٹونس پلے کرنے کے بعد یہ لوپ ٹرمینیٹ ہو جاتا جب یہ انر لوپ ٹرمینیٹ ہو جائے گا تو آئی کی ویلو اگین زیرو ہو جائے گی جب آئی کی ویلو اگین زیرو ہوگی تو آؤٹر لوپ پھر سے اس کو آئیٹریٹ کرے گا پھر سے اس لوپ کی ایگزیکشن ہوگی اگین پھر سے وہی فور ٹونس پلے ہوں گی تو آپ چاہیں تو ادھر فور ٹونس نہ یوز کریں آپ اور مزید اس کے اندر ڈوائزر ویلوز ایڈ کر سکتے ہیں ڈوائزرس کی جو رے اس کے اندر اور مزید ڈفرینٹ ڈوائزر ویلوز لوڈ کریں اور اس طرح سے بڑا خوبصورت سا میوزک بنایا جا سکتا اور جب یہ سارا کچھ ختم ہو جائے گا یعنی کہ آپ جب کی بورڈ سے کوئی کی پریس کریں گے آؤٹر وائل لوپ جب ٹرمینیٹ ہوگا تو اس کے بعد آپ اسپیکر کو آف کر دیں گے اسپیکر کو آف کرنے کے لیے آپ اگین سکسٹی ون سے ویلو ریڈ کر رہے ہیں اور اس کو ایف سی کے ساتھ اینڈ کر رہے ہیں ایف سی کے لوور یعنی کہ لیز بٹس جو ہیں زیرو ہیں جب اس کے ساتھ یہ ویلو اینڈ ہوگی تو سکسٹی ون پورٹ کے اوپر جو بھی ویلو پڑی ہوئی ہے اس کے لیز ٹو بٹس زیرو ہو جائیں گے اور اس کو واپس سکسٹی ون پورٹ کے اوپر رائٹ کر دیا جائے گا یعنی کہ سکسٹی ون ہیگز کے سگنیفیکینٹ ٹو بٹس میں زیرو آنے کی وجہ سے اسپیکر آف ہو جائے گا اور انٹرول ٹائمر کے ساتھ ڈسکنیکٹ بھی ہو جائے گا تو آپ نے یہ پروگرام دیکھا یہ پروگرام ایک کانسٹنٹ لوپ کے اندر چل رہا ہے کانسٹنٹلی انٹرول ٹائمر کی فریکوینسی کو چینج کر رہا ہے کچھ ڈیلے کے بعد اور کانسٹنٹلی اس کو پروگرام کرتا جا رہا ہے لیکن اس پروگرام کے اندر ایک میجر ڈرا بیک یہ ہے کہ یہ فور گراؤنڈ کے اندر چل رہا ہے آپ میوزک تو سن سکیں گے اسپیکر میں سے آواز ساؤنڈ نکلتی ہوئی سن تو سکیں گے لیکن یہ فور گراؤنڈ کے اندر چل رہا ہوگا آپ کی کوئی دوسری اپلیکیشن ساتھ اس کے رن نہیں ہو سکتی اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ بیک گراؤنڈ کے اندر رن ہو کہ اسپیکر میں سے بھی کوئی اس طرح سے ٹونز آتی رہیں اور ساتھ ساتھ اگر آپ کسی دوسرے کام کسی دوسرے اپلیکیشن پہ ورک کرنا چاہتے ہیں ایڈیٹر میں ورک کرنا چاہتے ہیں یا آئی ڈی e میں کسی پروگرامنگ لینگویج کے ورک کرنا چاہتے ہیں تو یہ بھی ہو سکے تو اس کے لیے آپ کو یہ پروگرام جو ہے as a T S R program کے طور پہ بنانا پڑے گا اس پروگرام کے اندر ہم سرٹن چینجز کرتے ہیں اور اس کو as a T S R program کے طور پہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں سیکنڈلی اس پروگرام کے اندر آپ نے یہ بھی ایک چیز نوٹ کی ہے کہ ہر ٹون کو سیم ڈیلے مل رہا ہے سیم ڈیلے یعنی کہ ہر ٹون جو ہے کوارٹر آف اے سیکنڈ کے لیے پلے ہوتی ہے پھر نیکسٹ ٹون پہ سوئچ کیا جاتا ہے پھر نیکسٹ ٹون پہ سوئچ کیا جاتا ہے اینڈ سو آن تو آپ ہر ٹون کے لیے اپنی مناسبت سے اپنی لائکنگ کے مطابق ڈیلے کو بھی چینج کر سکیں یہ بھی آپ چاہتے ہیں کہ آپ ڈیلے کو بھی چینج کر سکیں ہر ٹون ڈفرینٹ ڈیلیز کے ساتھ پلے ہو اور بیک گراؤنڈ میں ٹونس پلے ہوتی ہے تو اس کے لیے ہم ایک ٹی ایس آر پروگرام بناتے ہیں اس ٹی ایس آر پروگرام کو ٹائمر انٹرپٹ کو بھی یوز کرنا پڑے گا اور کی بورڈ ہک کو بھی یوز کرنا پڑے گا کی بورڈ ہک اس کو آن یا آف کرنے کے لیے اور ٹائمر ٹائمنگ کو ڈیسائڈ کرنے کے لیے آئیے یہ پروگرام دیکھتے ہیں اس پروگرام کے اندر ہم نے ایک اسٹرکچر بنایا اس اسٹرکچر کے اندر دو فیلڈز ہیں ایک کا نام ہے ڈیوائزر اور دوسری فیلڈ کا نام ہے ڈیلے ڈیوائزر کے اندر تو آپ ڈیوائزر ویلیو لوڈ کریں گے for a certain frequency delay کے اندر آپ وہ ٹائم پیریڈ لوڈ کریں گے جس ٹائم پیریڈ کے لیے آپ چاہتے ہیں کہ وہ ٹون پلے ہو کچھ ٹونز ایسی ہیں جو آپ چاہیں گے کہ زیادہ ٹائم پیریڈ کے لیے پلے ہوں سرٹن ٹونس آپ چاہیں گے کہ کم ٹائم پیریڈ کے لیے پلے ہوں تو جتنی بھی آپ ٹائم پیریڈ چاہتے ہیں اس ٹائم پیریڈ کے مطابق آپ ڈیلے کے اندر ویلیو لوڈ کریں گے اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ ون سیکنڈ کے لیے پلے ہو تو ڈیلے کے اندر ویلیو ایٹین پلیس کر سکتے ہیں ہاف اے سیکنڈ کے لیے نائن تقریباً کوارٹر آف اے سیکنڈ کے لیے فور یا واٹ ایور اپنی لائکنگ کے مطابق ہم نے کچھ اس طرح سے ڈوائزر ویلیوز بنائی ہیں اور کچھ ڈیلیز بھی ساتھ اس کے لوڈ کیے ہیں اس اسٹرکچر کا انسٹنس ہم نے ایک ٹونس کے نام سے ایک انسٹنس ڈکلیئر کیا یہ بلکہ ایک ارے ہے اس ارے کے اندر فور ایلیمنٹس ہیں اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے اس پروگرام کے اندر انیشلائز بھی کیا ہوا ہے فرسٹ ایلیمنٹ کے اندر ڈوائزر فیلڈ کے اندر value two one F F X ہے اور ڈیلے کی فیلڈ کے اندر ویلیو تھری ہے نیکسٹ ایلیمنٹ کے اندر ڈوائزر کے اندر value one D four five ہے اور ڈیلے کے اندر ٹو ہے اینڈ سو آن ہم نے فور ڈوائزر ویلیوز ادھر اگر آپ زیادہ ویلیوز چاہتے ہیں تو ٹونس کے آپ کو زیادہ انسٹنسز ڈکلیئر کرنے پڑیں گے بڑی رے ڈکلیئر کرنی پڑے گی اگر سے آپ ہنڈریڈ ٹونس چاہتے ہیں تو آپ کو ایک ہنڈریڈ ایلیمنٹس کی یہاں پہ رے بنانی پڑے گی پھر ہم نے دو پوائنٹرز ڈکلیئر کیے ہوئے ہیں انٹرپ ٹائپ پوائنٹرز ہیں ایک اولڈ انٹ ففٹین کے نام کا اور ایک اولڈ انٹ ایٹ کے نام کا ادھر آپ دیکھ سکتے ہیں جو کی بورڈ اسٹیٹس ہے کی بورڈ اسٹیٹس آپ کو بتایا تھا کہ بایوس ڈیٹا ایریا کے اندر 40 سیگمنٹ اور 17 آف سیٹ کے اندر پڑا ہوتا ہے تو اس کی بورڈ اسٹیٹس کو ایڈریس کرنے کے لیے ہم ایک فار پوائنٹر یوز کر رہے ہیں ایک کریکٹر فار پوائنٹر یوز کر رہے ہیں ایس سی آر کے نام سے جس کو کہ ہم نے انیشیل ویلو سائن کیا ہے فورٹی سیگمنٹ ہائی ورڈ کے اندر ویلو فورٹی اور لو ورڈ کے اندر ویلو سیونٹین یعنی کہ اس پوائنٹر یہ پوائنٹر جہاں پہ پوائنٹ کر رہا ہے جس ایڈریس پہ پوائنٹ کر رہا ہے اس ایڈریس کا سیگمنٹ 40 سیگمنٹ ہے اور اس کا آف ڈریس 17 ہیگس کے اندر ہے پھر مین پروگرام کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے انٹرپٹ 15 کو انٹرسپٹ کیا انٹرپٹ 15 کا ویکٹر ریڈ کر کے اولڈ انٹ 15 کے اندر پلیس کر دیا اور نیو انٹ 15 کا ایڈریس واپس آئی وی ٹی کے اوپر رائٹ کر دیا اور اسی طرح سے آپ نے انٹرپٹ 8 کو بھی انٹرسپٹ کر لیا اور انٹرسپٹ کرنے کے بعد پروگرام کو میمری ریزیڈنٹ کر دیا کیپ کے فنکشن کی مدد سے نیو انٹ کے اندر آپ یہ چیک کرتے ہیں کہ of course new int fifteen کا فنکشن کب کال ہوگا جب بھی انٹرپٹ ففٹین کال ہوگی کی بورڈ ہک کو چیک کرنے کے لیے پھر آپ کو ایج کی ویلو چیک کرنی پڑے گی آپ سروس نمبر چیک کرتے ہیں ایج کے اندر جو بھی سروس نمبر پڑا ہوا ہے اگر وہ فور ایف ہے تو اس کا مطلب یہ کی بورڈ ہک کی سروس ہے یہ ڈیفینیٹلی نائن ہیگز میں سے انووک ہو رہی ہے اگر نائن ہیگز میں سے انووک ہو رہی ہے تو اے ایل کے اندر اسکین کوڈ پڑی ہوگی اب آپ اس اسکین کوڈ کو دیکھتے ہیں اے ایل کے اندر جو اسکین کوڈ ہے اس کو ون ایف کے ساتھ کمپیئر کر رہے ہیں ون ایف اسکین کوڈ ہے ایس کے لیے اور ساتھ ساتھ ہم اس کے کی بورڈ اسٹیٹس بائٹ کو بھی چیک کر رہے ہیں اس کو ہم اینڈ کر رہے ہیں ٹویلو کے ساتھ اور اگر ٹویلو کے ساتھ اینڈ کرتے ہیں تو واپس ٹویلو آتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے بٹ نمبر ٹو اور بٹ نمبر تھری جو ہیں سیٹ ہیں اگر یہ دونوں بٹ سیٹ ہیں تو اس کا مطلب ہے کنٹرول کی کی بھی پریس ہوئی ہوئی ہے اور آلٹ کی کی بھی پریس ہوئی ہوئی ہے اور جو کی بورڈ سے دوسرا کریکٹر پریس ہوا ہوا ہے وہ ایس پریس ہوا ہوا ہے اے ایل کے اندر ون ایف پڑا ہوا ہو تو انڈیکیٹ کرتا ہے کہ کی بورڈ سے کی ایس پریس ہوئی ہے تو ادھر ہم یہ چیک کر رہے ہیں کہ کی بورڈ سے کنٹرول آلٹ اور ایس تو نہیں کہیں پریس ہوا اگر ایسا پریس ہوا ہے اگر ایس اور ساتھ اس کے کنٹرول آل کیز بھی پریس ہوئی ہوئی ہیں تو اس کے اس کے اندر ایف پارٹ کے اندر ایگزیکشن چلی جائے گی یہاں پہ ہم نے ایک ویریبل رکھا ہوا ہے ٹیکس یہ ایک گلوبل ویریبل ہے اس کو انیشلائز کیا ہے بائی زیرو آئی کو انیشلائز کیا ہے بائی زیرو پھر اس کے اندر آپ سمپلی یہ کرتے ہیں کہ اسپیکر کو آن کرنے سے پہلے انٹرول ٹائمر کو پروگرام کرتے ہیں انٹرول ٹائمر کے اندر ڈیوائزر ویلیو لوڈ کر دیتے ہیں اس کیس میں جو ڈوائزر ویلو لوڈ کی گئی ہے وہ ٹونز آئی سے ریڈ کی گئی ہے آئی کی اس کیس کے اندر انیشل ویلو زیرو ہے آئی انیشلائز ہو رہا ہے بائی زیرو کے ساتھ تو جو زیرو تھرو انڈیکس کے اوپر ڈوائزر ویلو پڑی ہوئی ہے وہ ڈوائزر ویلو انٹرول ٹائمر کے اندر لوڈ ہو جائے گی اور جو بھی اس کے لحاظ سے فریکوینسی بنتی ہے وہ فریکوینسی اسپیکر کی ان پٹ بن گئی ہے اسپیکر کو آن کر دیا اسپیکر میں سے ساؤنڈ جنریٹ ہونی شروع ہو جائے گی یہاں پہ ایک اور امپورٹنٹ ویریبل ہے فلیگ اس کو ون کر دیا گیا یہ ون کرنا جو ہے انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ آلریڈی انٹرول ٹائم کو انیشلائز کر دیا گیا ہے ڈیوائزر ویلو ایک لوڈ کر دی گئی ہے اور اس کے بعد جب بھی انٹرپٹ ایٹ کال ہوگی تو وہ خود سے یہ چیک کرے گی کتنا ٹائم گزرا ہے کتنا ڈیلے گزرا ہے اور ڈیلے کے اکارڈنگلی ٹونس کو چینج کرے گی یہ فلیک کا ون ہونا انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ ٹونس کو انیشلائز کر دیا گیا ہے ایک انیشل ٹون جو اسٹارٹنگ ٹون تھی وہ اس کے اندر لوڈ کر دی گئی ہے دوسرا ہم چیک اس کے اندر یہ کر رہے ہیں کہ اگر کی بورڈ سے کنٹرول آلٹ ایس نہیں پریس ہوا بلکہ اگر کنٹرول آلٹ اے پریس ہوا ہے اے کہاں پہ چیک کیا جا رہا ہے ایلس ایلس پارٹ پارٹ کے کے اندر اندر ہم ایک اور چیک کر رہے ہیں کہ اے ایل کی ویلو کو چیک کریں اگر اے ایل کی ویلو ون ای ہے ون ای اے کی اسکین کوڈ ہے اور کی بورڈ اسٹیٹس بائٹ پہ بٹ نمبر 3 اور 4 سیٹ ہیں جو کہ انڈیکیٹ کر رہا ہے کنٹرول اور آلٹ کی کیز پریس ہوئی ہوئی ہیں تو اس کا مطلب ہے کی بورڈ سے control alt A press press ہوا ہے کنٹرول آلٹ اے ہونے کے اوپر ہم سمپلی اسپیکر کو شٹ ڈاؤن کر دیتے ہیں اسپیکر کو آف کر دیتے ہیں کیسے آف کرتے ہیں 61 ون ایکسپورٹ سے ویلو کو ریڈ کر کے ایف سی کے ساتھ اینڈ کر رہے ہیں ایف سی کے سگنیفیکینٹ ٹو بٹس زیرو ہیں ریزلٹنٹ جو ویلو آئے گی اس کے لیے بٹس زیرو ہو جائیں گے وہی ویلو واپس سکسٹی ون ہیکس پورٹ کے اوپر رائٹ کر دیں گے اسپیکر آف ہو جائے گا اور فلیگ کو بھی زیرو کر دیں گے فلیگ کو زیرو اس لیے کر رہے ہیں تاکہ انٹرپٹ ایٹ اپنا فنکشن کرنا جو بھی پروسیسنگ کر رہی تھی اس پروگرام کے اندر نیو انٹ ایٹ کا جو فنکشن جو بھی پروسیسنگ کر رہا ہے وہ پروسیسنگ کرنا چھوڑ دے اب نیو انٹ ففٹین کے اندر جب اگر سے کی بورڈ کی سروس نہیں کال ہوئی تو ضروری ہے کہ اصل انٹرپٹ 15 کو کال کیا جائے تو اگر ایف کے اندر ہم نے جیسے اسٹارٹنگ ایف کے اندر چیک لگایا تھا کہ اے ایج کے اندر ویلو 4 ایف ہو اگر وہ ویلو 4 ایف نہیں ملتی تو یہ ایف پارٹ سارا ایگزیکیوٹ نہیں ہوگا اور اصل انٹرپٹ 15 کال ہو جائے گی اور اگر اس ایف پارٹ کے اندر انٹر ہو جاتا ہے تو simply whatever be the case کوئی بھی کی پریس ہوئی ہو یہ ایز اٹ از ریٹرن کر جائے گا جیسے کہ آپ کو پہلے بتایا ہوا ہے انٹرپٹ 15 بائی فور ہیگز جو اس کی سروس ہے یہ ایز اٹ از ریٹرن کر جاتی ہے یہ کچھ نہیں کرتی یہ صرف اس لیے رکھی گئی ہے تاکہ آپ انٹرسپٹ کر کے اپنی کوئی پروسیسنگ پرفارم کر سکیں تو اگر کنٹرول آلٹ ایس پریس ہوا ہے تب کچھ پروسیسنگ پرفارم ہو رہی ہے یا کنٹرول آلٹ اے پریس ہوا ہے تب کچھ پروسیسنگ پرفارم ہو رہی ہے باقی کیسز کے اوپر کچھ نہیں ہو رہا یہ interrupt as it is return کر جاتی ہے اور اگر سروس فور ایف نہیں کال ہوئی تو اس کیس میں اصل انٹرپٹ 15 کو کال کیا جا رہا ہے اب ہم نیو انٹ ایٹ کا فنکشن دیکھتے ہیں نیو انٹ ایٹ کے فنکشن کے اندر بالکل اسٹارٹ کے اندر چیک ہے کہ فلیک کی ویلو کیا ہے اگر فلیک کی ویلو ون ہے تبھی اس نے اپنا کام کرنا ہے اپنی پروسیسنگ کرنی ہے فلیک کی ویلو ون ہونا انڈیکیٹ کر رہی ہے کہ اسپیکر کو آلریڈی آن کر دیا گیا ہوا ہے اسپیکر کو انیشلائز کر دیا گیا اور انیشل ٹون آلریڈی لوڈ ہو گئی ہوئی ہے یہ پروگرام کیا کر رہا ہے ٹیک کو بائی ون ہر دفعہ انکریمنٹ کر رہا ہے اگر اسپیکر کو آلریڈی آن کر دیا ہوا ہے تو ٹیک کو بائی ون انکریمنٹ کر رہا ہے اگر اس طرح سے ٹیک بائی تھری انکریمنٹ ہو جاتی ہے یا سے بائی نائن انکریمنٹ ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہاف سیکنڈ گزر چکا ہے اگر بائی ایٹین انکریمنٹ ہو جاتی ہے تو یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ ون سیکنڈ گزر چکا ہوا ہے بہرحال وٹ ایور ٹک کی کوئی بھی ویلو آ سکتی ہے آپ کے پاس اب ہم ادھر یہ چیک کر رہے ہیں کہ ٹک کو انکریمنٹ کرنے کے بعد کیا ٹک کی ویلو ڈیلے کے ایکولنٹ ہے ڈیلے آپ کو پتا ہے کہ جو ہم نے اسٹرکچر بنایا تھا اس کے اندر ایک فیلڈ تھی جس کے اندر ہم ڈیلے اسٹور کر رہے تھے جو بیسکلی وہ ٹائم پیریڈ ہے جس ٹائم پیریڈ کے لیے آپ چاہتے ہیں کہ وہ ٹون پلے ہو اگر آپ نے ڈیلے تھری رکھا ہوا تھا یا فور رکھا ہوا تھا یا فائیو ایور جو بھی رکھا ہوا تھا اس کی ویلیو کو ٹک کے ساتھ کمپیئر کیا جا رہا ہے تو اگر اتنی ٹکس گزر چکی ہیں تو اس کیس کے اندر آپ کو نیکسٹ ٹون لوڈ کرنی پڑے گی اگر نیکسٹ ٹون آپ نے لوڈ کرنی ہے تو آپ کو آئی کی ویلیو کو بھی اپ ڈیٹ کرنا پڑے گا آئی کی ویلو کیا ہو سکتی ہے زیرو سے لے کے تھری تک کوئی بھی ویلو ہو سکتی ہے اگر آئی کی ویلو اس وقت تھری ہے تو اگر آپ اس کو سرکولر مینر پہ ان ٹونس کو پلے کرنا چاہتے ہیں تو تھری کو پھر سے زیرو کرنا پڑے گا اگر آئی کی ویلو تھری ہے اس کا مطلب ہے وہ لاسٹ ٹون پلے کر رہا ہے تو لاسٹ ٹون سے اس کو پھر سے اگین اسٹارٹنگ ٹون کے اوپر لانا پڑے گا یعنی کہ آئی کی ویلو کو زیرو کرنا پڑے گا ادر وائز آئی کی ویلو کے اندر بائی ون انکریمنٹ کر دیں گے اگر آئی کی ویلو زیرو ہے یا ون ہے یا ٹو ہے تو اس کے اندر آئی کی ویلو سمپلی انکریمنٹ ہو جاتی ہے اگر ون تھی تو وہ ٹو ہو جائے گی یا وٹ ایور آئی کو اپ ڈیٹ کرنے کے بعد اب سرکولر پیٹرن پہ جو بھی نیکسٹ نیکسٹ ٹون ٹون بنتی ہے اس کو انٹرول ٹائمر کے اندر لوڈ کر دیا جائے گا یعنی کہ اس کی ڈیوائزر ویلو کو انٹرول ٹائمر کے اندر لوڈ کر دیا جائے گا تو اگلے تین اسٹیٹمنٹ یہی کام کر رہے ہیں کمانڈ رجسٹر کو لوڈ کر رہے ہیں کمانڈ رجسٹر کو لوڈ کرنے کے بعد ڈوائزر کا لو بائٹ لوڈ کر رہے ہیں پھر ڈوائزر کا ہائی بائٹ لوڈ کریں اور ایسا کرنے کے بعد اسپیکر کو آپ نے پھر سے آن کر دیا اور ٹیکس کی ویلو زیرو کر دیا یعنی کہ یہ پھر سے نیا ٹائم اسٹارٹ ہو گیا اس نئی ٹون کے لیے نیا ٹائم اسٹارٹ ہو گیا اب سے اس ٹون کا آپ نے ٹائم فائیو رکھا ہوا ہے تو اب فائیو ٹیکس کے بعد پھر نیکسٹ ٹون چینج ہو جائے گی اگین جو نیکسٹ ٹون ہے اگر اس کا ٹائم آپ نے تھری رکھا ہوا ہے تو تھری ٹیکس کے بعد نیکسٹ ٹون آ جائے گی اینڈ سو آن اور جب یہ سارا کام ہو جاتا ہے اس کے بعد اصل انٹرپٹ ایٹ کو کال کرنا ضروری ہے آپ نے اس پروگرام کے اندر دیکھا کہ آپ کی بورڈ سے اسپیکر کو آن یا آف کر سکتے ہیں اور پھر ٹائمر انٹرپٹ آپ کو یہ ہیلپ کر رہی ہے کہ آپ ٹائم گزرنے کے ساتھ ساتھ ٹونس کو چینج کر سکیں جو ہی ایک سرٹن اماؤنٹ آف ٹائم گزرتا ہے آپ اس ٹائم کو چیک کرتے رہتے ہیں ٹائمر انٹرپٹ کے اندر اور جب وہ ٹائم گزر چکا ہے تو آپ ٹون کو چینج کر دیتے ہیں نئی ڈیوائس اور لوڈ کر کے اس طرح سے کئی ایگزامپلس بنائی جا سکتی ہیں اور کئی قسم کی ٹونس کریٹ کی جا سکتی ہیں کئی قسم کے میوزکس پلے کیے جا سکتے ہیں انٹرول ٹائمر کے لیے میرا خیال سے یہاں تک کافی ہے اب نیکسٹ ہم جو بات کریں گے وہ پروگرامیبل پیرافرل انٹرفیس کی ہے پروگرامیبل پیرافرل انٹرفیس ایک ایسا ڈیوائس ہے جو کہ سی پی یو کے ساتھ انٹرفیس کیا جاتا ہے اس ڈیوائس کی مدد سے آپ parallel input output operation perform کر سکتے ہیں یعنی کہ آپ پیرلی ڈیٹا ریسیو کر سکتے ہیں یا ڈیٹا سینڈ کر سکتے ہیں اس ڈیوائس کو سمجھنے سے پہلے آپ کو سرٹن پیرل کمیونیکیشن کے کانسیپٹس کو سمجھنے کی ضرورت ہے تو آئیے ایک سلائڈ دیکھتے ہیں جس کے اندر ہم پیرل کمیونیکیشن کے بارے میں کچھ ایکسپلین کریں گے آپ کو اس سلائڈ کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک پیرل کمیونیکیشن ڈیوائس اٹیچ کیا گیا انٹرفیس ہوا ہوا ہے سی پی یو کے ساتھ سی پی یو سے جو بھی ڈیٹا اس ڈیوائس کو ریسیو ہو رہا ہے وہ پیرلی ریسیو ہو رہا ہے یعنی کہ ڈی زیرو سے لے کے ڈی سیون تک جو لائنز ہیں یہ پیرل لائنز ہیں جب ہم پیرل کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈی زیرو کے اوپر ایک بٹ آ رہا ہوگا ڈی ون کے اوپر ایک بٹ آ رہا ہوگا ڈی ٹو کے اوپر ایک اور بٹ آ رہا ہوگا اینڈ سو آن اس طرح سے ان آل اس پرٹیکولر اگزامپل کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پیرلی ایٹ بٹس ٹرانسفر ہو رہے ہیں اسی طرح سے یہ کنٹرولر اگر کسی ڈیوائس کے ساتھ کنیکٹڈ ہے اور ڈیوائس کے تھرو ان پٹ ریسیو کر رہا ہے اگر ان پٹ لائنس جو ہیں وہ پیرل لائنس ہیں تو اس کیس کے اندر ہر ان پٹ لائن سے ایک ایک بٹ ریسیو ہوگا اور سائملٹینیسلی آپ کو نمبر آف بٹس ریسیو ہو سکتے ہیں اس طرح کی جو کمیونیکیشن ہے اس کو پیرل کمیونیکیشن کہتے ہیں پیرل کمیونیکیشن کے کچھ اور لوازمات بھی ہیں جس کو کہ ہینڈ شیکنگ کہتے ہیں یا پولنگ کہتے ہیں پہلے بھی اس کے اوپر کچھ ڈسکشن ہو چکی ہے لیکن ہم اس کو پھر سے بریفلی ڈسکس کر لیتے ہیں انڈرسٹینڈنگ کے لیے کہ یہ کس طرح سے آ کر ہوتی ہے سے اسی طرح سے اگر ڈیٹا ٹرانسفر ہو رہا ہے پیرلی اگر ڈیٹا ٹرانسفر ہو رہا ہے جب یہ ڈیٹا ڈیوائس تک پہنچے گا تو ڈیوائس کو کیسے پتا چلے گا کہ ڈیٹا ریسیو ہوا ہے یا ڈیٹا آ گیا ہے یا نہیں آیا یا ڈیٹا میں کوئی چینج آئی ہے ڈیوائس کو ایک فیڈ بیک سگنل سینڈ کرنا پڑ رہا ہے جس کو کہ اسٹروب کا سگنل کہا جاتا ہے آپ اسی سلائڈ کے اندر دیکھ سکتے ہیں اسٹروب کا سگنل ہے یہ اسٹروب کا سگنل ڈیوائس کو بتائے گا کہ ڈیٹا ریسیو ہو گیا اس کیس کے اندر ڈیوائس اس ڈیٹا کو سیمپل کرے گا اور اس ڈیٹا کے اوپر جو بھی اس نے آؤٹ پٹ پرفارم کرنی ہے وہ آؤٹ پٹ پرفارم کرنا لگ جائے گا اب عام طور پہ جو ڈیوائسز ہیں وہ سلور ہوتے ہیں ان پٹ آؤٹ پٹ ڈیوائسیز جو ہیں وہ سلور ہیں دین سی پی یو اگر سی پی یو جس ریٹ کے اوپر کمپیوٹیشنس پرفارم کر رہا ہے اسی ریٹ کے اوپر ڈیٹا ٹرانسفر کرتا رہے گا ڈیوائس کو تو ڈیوائس جو ہے وہ اوور سویمپ ہو جائے گا یعنی کہ ڈیوائس کے اندر کو اتنا ڈیٹا ریسیو ہو جائے گا جس ڈیٹا کو وہ مے بی ہولڈ نہیں کر سکتا جتنی کہ اس کے اندر میموری نہیں ہے اس طرح سے ڈیٹا لوز ہو سکتا ہے ڈیٹا اوور رائٹ ہوتا جائے گا اور بیچ میں سے بائٹس آؤٹ پٹ کے مس ہو جائیں گے تو ہمیں کوئی اور فیڈ بیک سگنل بھی چاہیے جس سے کہ ہم سی پی یو کو یہ بتا سکیں کہ ابھی ڈیوائس بزی ہے سی پی یو کو چاہیے کہ ابھی وہ ویٹ کرے اور جب وہ ڈیوائس آئیڈل ہوگا تو پھر ہی وہ نیکسٹ بائٹ کو سینڈ کرے تو ڈیوائس واپس ایک فیڈ بیک سگنل سینڈ کر رہا ہے جس کو کہ بزی کا سگنل کہہ رہے یہ بزی کا سگنل جب تک ریسیو ہو رہا ہے سی پی یو چیک کرتا رہے گا اس سگنل کو جب تک ڈیوائس بزی ہے سی پی یو کے اوپر لازم ہے کہ وہ نیکسٹ بائٹ کو نہ سینڈ کرے اور جو ہی بزی کا سگنل ان ایکٹیو ہوتا ہے C P U next byte کو کمپیوٹ کر کے سینڈ کر سکتا ہے اس سینکرونازیشن کو between and and input put out C P U handshaking یا پولنگ کہا جاتا ہے اور اسی طرح سے ان پٹ کے کیس کے اندر بھی ہو سکتا ہے ان پٹ کے کیس کے اندر بھی آپ کو ہینڈ شیکنگ اور پولنگ کی ضرورت پڑ سکتی ہے ان پٹ کے کیس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر ڈیٹا ریسیو کیا جا رہا ہے کسی پیرل ان پٹ ڈیوائس کی مدد سے تو پیرل ہیں ان پیرل ہر لائن کے اوپر سائملٹینیسلی ایک بٹ ریسیو کیا جا رہا ہے اب سی پی یو کا کیسے پتا چلے گا کہ ڈیوائس نے ڈیٹا سینڈ کیا ہے اس کے لیے ایک اور فیڈ بیک سگنل سینڈ کرنا پڑے گا ڈیوائس کو جس کو کہ ڈیٹا ریڈی کا سگنل کہہ رہے ہیں جو ہی ڈیٹا ریڈی کا signal C P U check کرتا ہے کہ ڈیٹا ریڈی کا سگنل ایکٹیو ہے اس صورت میں اس وہ ڈیٹا کو سیمپل کر لے گا اور پھر اس ڈیٹا کو پروسیس کر سکتا ہے یعنی کہ دونوں صورت میں in case of input and in case of output دونوں صورت میں سی پی یو کو ان پٹ آؤٹ پٹ ڈیوائس کے ساتھ سنکرونائز کرنے کی ضرورت پڑتی ہے اس چیز کو ہینڈ شیکنگ کہا جاتا ہے یا پولنگ بھی کہا جاتا ہے پیرل کمیونیکیشن کے علاوہ اور بھی سرٹن پاپولر میتھڈز ہیں فار ڈیٹا ٹرانسمیشن جو موسٹ پاپولر میتھڈ ہے وہ آف کورس سیریل کمیونیکیشن ہے جس کو آنے والے لیکچرز کے اندر ہم ڈسکس کریں گے پیرل کمیونیکیشن سیریل کمیونیکیشن سے بہتر ہے اس لحاظ سے کیونکہ یہ فاسٹر ہے سیریل کمیونیکیشن کے اندر صرف ایک یا دو لائنز یوز ہوتی ہیں ڈیٹا کو ٹرانسمٹ کرنے کے لیے اس کے اندر نمبر آف لائنز یوز ہو رہی ہیں جس کے اوپر کہ پیرلی ڈیٹا ٹرانسمٹ ہو رہا ہے اور فاسٹر ٹرانسمیشن ہو پا رہی ہے لیکن سیریل کمیونیکیشن کے اندر موسٹ آف دا ریسرچ جو ہے وہ سیریل کمیونیکیشن کے اندر ہوئی ہوئی ہے اب سیریل کمیونیکیشن کے اندر بھی بہت فاسٹر میتھڈز آ گئے ہیں تو پیرل کمیونیکیشن کے ہمیں کیا ایڈوانٹیجز ہیں اوور سیریل کمیونیکیشن اس کے لیے سلائڈ دیکھتے ہیں سلائیڈ کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلا اور امیڈیٹ جو ایڈوانٹیج ہے وہ یہ ہے کہ parallel communication is faster faster ہونے کی وجہ سے دوسرا جو ڈرا بیک ہمیں پیرل کمیونیکیشن کا اسی وجہ سے جو آتا ہے وہ یہ ہے کہ صرف پیرل کمیونیکیشن اسمال ڈسٹینسز کے لیے فیزیبل ہے کیونکہ آف کورس اس کے اندر زیادہ نمبر آف لائنز یوز ہو رہی ہیں تو زیادہ وائرز لگیں گی زیادہ کاسٹ کرے گی پیرل کمیونیکیشن اگر لارج ڈسٹینسز کے اوپر اگر آپ پیرل کمیونیکیشن کریں گے تو اس کی جو کاسٹ ہے وہ بہت انکریز ہو جاتی ہے پیرل کمیونیکیشن پرفارم کرنے کے لیے سرٹن ڈیوائسیز سرٹن ایسے ڈیوائسیز ہیں آپ کے کمپیوٹر کے پیرافرل ڈیوائسیز جو کہ پیرل کمیونیکیشن پرفارم کرتے ہیں اسی طرح کا ایک ڈیوائس پرنٹر ہے پرنٹر پی پی آئی کے ساتھ اٹیچ کیا جاتا ہے پی پی آئی کے ساتھ اٹیچ ہونے کے بعد پرنٹر کے تھرو جو کمیونیکیشن ہو رہی ہے وہ پیرلی ہو رہی ہے اس کے علاوہ ایک اور جو بہت یوزفل اور بہت پاپولر اپلیکیشن ہے آف پیرل کمیونیکیشن ہے وہ یہ ہے کہ کمپیوٹر ٹو کمپیوٹر اگر آپ ڈیٹا ٹرانسفر کر رہے ہیں تو وہ بھی پیرلی ٹرانسفر کیا جا سکتا ہے کہ دونوں کے پی پی آئیز کو آپ انٹر کنیکٹ کر دیں دو کمپیوٹرس کے پی پی آئیز کو آپ آپس میں انٹر کنیکٹ کر کے آپس میں ڈیٹا ایکسچینج کر سکتے ہیں جو کہ آف کورس سیریل سے فاسٹر ہوگا ان ایپلیکیشنس کو ہم آنے والے لیکچرس کے اندر ہم ڈسکس کریں گے آج کے لیکچر کے اندر ہم نے انٹرول ٹائمر کے اوپر مزید ڈسکشن کی ہے انٹرول ٹائمر کا ہم نے دیکھا ہے کہ اس کو ڈفرینٹ ٹونز جنریٹ کرنے کے لیے کس طرح سے پروگرام کیا جا سکتا ہے اس کے اندر کس طرح سے ڈیلیز پروڈیوس کیے جا سکتے ہیں سمپلی اس کا کانسیپٹ یہ ہے کہ اگر آپ نے اس کو ڈفرینٹ ٹونس پلے کرنے کے لیے یوز کرنا ہے تو آپ کو اس ٹون کے لحاظ سے جو اس کی فریکوینسی بنتی ہے اس کی ڈوائزر ویلیو کیلکولیٹ کرنی پڑے گی اور وہ ڈوائزر ویلیو چینل ٹو کے پہ پروگرام کرنی پڑے گی ونس وہ پروگرام ہو جاتی ہے تو جسٹ آپ نے اسپیکر کو ٹرن آن کرنا ہے اسپیکر آن ہوگا تو اس میں سے آواز آنی شروع ہو جائے گی اور پھر اس آواز کی آپ ویریشن کر سکتے ہیں وتھ ٹائم فریکوینسیز کو چینج کر کے وتھ ٹائم آپ کیسے فریکوینسیز کو چینج کریں گے اس کے لیے آپ کے پاس ٹائمر کاؤنٹر ہے ٹائمر کاؤنٹر کی مدد سے آپ کو ٹائم کا آئیڈیا ہو سکتا ہے مور اوور آپ ٹائمر انٹرپٹ کو یوز کر سکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا یہ جو پروگرام ہے یہ بیک گراؤنڈ کے اندر رن ہو تو بیک گراؤنڈ میں رن ہونے کے لیے آپ ٹائمر انٹرپٹ کو یوز کر سکتے ہیں وتھ ٹائم فریکوینسیز کو آلٹر کرنے کے لیے دوسری جو چیز ہم نے ڈسکس کی ہے وہ پی پی آئی ہے پی پی آئی کی بریف ڈسکشن ہوئی ہے پی پی آئی کا ہم نے ڈسکس کیا کہ یہ ایک ایسا ڈیوائس ہے ایک ایسا کنٹرولر ہے جس کے through parallel input output perform کی جا سکتی ہے اس کے ساتھ parallel input output perform کرنے والے ڈیوائسیز اٹیچ کیے جاتے ہیں فار ایگزامپل پرنٹر جو ہے پرنٹر ایک parallel input output perform کرنے والا ڈیوائس ہے جو کہ پی پی آئی کے ساتھ ہی کنیکٹ کیا جاتا ہے اس پی پی آئی کو کیسے پروگرام کر سکتے ہیں اور کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں اور اس کی مدد سے پرنٹر کے اوپر کیسے پرنٹنگ لے سکتے ہیں یا اس کی مدد سے کمپیوٹر ٹو کمپیوٹر کس طرح سے ڈیٹا ٹرانسفر کر سکتے ہیں اس کے کئی میتھڈز ہیں بایوس کے تھرو بھی کر سکتے ہیں ڈائریکٹ ہارڈ ویئر پروگرامنگ کے تھرو بھی کر سکتے ہیں وہ آنے والے لیکچر کے اندر ہم ڈسکس کریں گے ہم یہاں سے یہ آن ورڈس کنٹینیو کریں گے پی پی آئی کی پروگرامنگ کو مزید ڈسکس کریں گے پی پی آئی کو ایک سمپلر ڈیوائس ہے اس کے اندر فیو پورٹس ہیں جوں جوں ہم آگے جاتے جائیں گے ایسے ڈیوائسیز کو پروگرام کرتے جائیں گے جس کے اندر نمبر آف پورٹس انکریز ہو رہے ہیں آف کورس جتنے بھی اس طرح سے پروگرامیبل ڈیوائسیز ہیں اس کے اندر نمبر آف پورٹس ہوتے ہیں جتنا ڈیوائس زیادہ کمپلیکس ہوگا اتنے زیادہ اس کے اندر پورٹس ہوں گے اتنی ہی اس کی پروگرامنگ جو ہے ڈیفیکلٹ ہوتی جائے گی ہم بیسک آئی او کنٹرولرس کو اس طرح سے ڈسکس کریں گے اور آگے پھر جب ہمارے آئی او کنٹرولرس ختم ہو جائیں گے پھر ہم آپریٹنگ سسٹم کے ڈیٹا اسٹرکچرس کی بات کریں گے آج کے پروگرام کے اندر جو کچھ آپ کو پڑھایا گیا ہے اگر اس کے اندر کوئی ڈفیکلٹی ہے اس کے لیے آپ کو ہینڈ آؤٹس ملیں گے آپ ان ہینڈ آؤٹس کو کنسلٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد بھی اگر آپ کو کوئی کنفیوژن رہا جاتا ہے آپ ہمیں لکھ سکتے ہیں ہم ان شاء اللہ تعالیٰ اس کا ضرور جواب دیں گے آج کے لیکچر کے لیے اتنا ہی کافی ہے آج کا ٹائم ختم ہوا چاہتا ہے اجازت دیجیے اللہ حافظ